اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب انی والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا